اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا خیا لم نجعل له من قبل سمیہ اے یحییٰ حضرت زکریا سے کہا جا رہا ہے ہم اس کا نام اسم ہو یا رکھیں گے یا حیا اس سے پہلے کسی نے ایسا نام نہیں رکھا ہوگا سے معلوم ہوتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے نام اچھا ہو بہترین ہو حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دادا عبد المطلیب نے رکھا محمد ایسا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا برا جی بہترین نام ہے معنی کے اعتبار سے بھی بولنے کے اعتبار سے بھی اس سے اندازہ تو لگاؤ دنیا کا انسان اپنا نام یا دنیا والے اپنے بچے کا نام بہترین سے بہترین رکھتے ہیں وہ اللہ جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا اس نے اپنا نام کتنا بہتر رکھا اللہ کیا رکھا اللہ وہ جو چاہے کرتا ہے وہ جو چاہے کرتا ہے اللہ جو چاہے کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے بہت ساری جگہ پر کبھی تو فرمایا وہ تو عز و تشا میں جسے چاہتا ہوں عزت دے دیتا ہوں اس لیے کہ میں کون ہوں اللہ وہ تو دل و منتشا جسے چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں میں ہوں اللہ کبھی فرمایا یختص بے رحمتی ہی میں جسے چاہتا ہوں اپنے رحمت میں سے دے دیتا ہوں وہ بے نسری ہی میں جسے چاہتا ہوں میں مدد کر دیتا ہوں جسے نہیں چاہتا میں مدد نہیں کرتا ہوں کبھی فرمایا بولے میں یشا ہونا تھا جسے چاہتا ہوں میں لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دیتا ہوں کبھی فرمایا وہ بولے میں یشا دکھو جسے چاہتا ہوں میں لڑکا ہی لڑکا دیتا ہوں لڑکی نہیں دیتا ہوں کبھی فرمایا ویوز بھی کرا میں چاہتا ہوں کبھی لڑکا بھی دیتا ہوں ساتھ میں لڑکیاں بھی دیتا ہوں اور کبھی کہتا ہے ہو میں یشا و اس کی مرضی ہے کبھی نہ بھی دے نہ لڑکا دے نہ لڑکی دے ہے کون یہ اللہ کون ہے بھائی اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے کون اللہ کیسا اللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات اولا وہ آسمان کا پیدا کرنے والا زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے قرآن کو اتارا ہے الرحمن العرش استوا وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے تنزیل ممن خلق الارض الارض والسماوات العلا الرحمن العرش له ما في في السماوات وما وما بينهما وما تحت السرا آسمان بھی اسی کا زمین بھی اسی کی آسمان کے اوپر کی ملکیت بھی اسی کی زمین کے نیچے کی ملکیت بھی اسی کی له ما في في السماوات وما وما وما الأرض بينهما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى زور سے بولے تو بھی سننے والا چپ چاپ بولے تو بھی سننے والا ہے کون اللہ آگے کہہ رہا ہے یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے وہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ کام نج الرد مادہ زمین کو بچھانے والا فرش بنانے والا اللہ الم نج الرد محبہ کم ازواجا وجعلنا نومکم کم سبا کا میٹھی نیند دینے والا اللہ وجعلنا وجعلنا النہار معاشا او دین بنانے والا تاکہ اس میں تم روزی روٹی مہیا کر لو کما لو یہ روزی حلال روزی کما لو یہ دین بنانے والا بھی اللہ رات بنانے والا بھی اللہ یہ اللہ ہے اللہ ہر جگہ ہے میرے بھائیوں ایسی آنکھ تو لے کر آؤ جس آنکھ نے کبھی ناچ گانا نہ دیکھا ہو ایسی آنکھ تو لے کر آؤ جس نے آنکھوں سے زنا نہ کیا ہو ایسی آنکھ تو لے کر آؤ جس نے زندگی بھر فلم نہ دیکھا ہو بہترین آنکھ ہو یعنی اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ ہو اس کو لے کر آؤ تمہیں نظر آئے گا اللہ کون ہے وہ اللہ آسمان بنانے والا اللہ ہے آسمان کو دیکھ کر تمہاری آنکھ کہے گی آسمان میں بھی اللہ کا جلوا زمین میں بھی اللہ کا جلوا مشرق میں بھی اللہ کا جلوا مغرب میں بھی اللہ کا جلوہ شمال میں بھی اللہ کا جلوا جنوب میں بھی اللہ کا جلوا سنوری ہم آیا فل آفا ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں وفی انفسکم تمہاری جان کے اندر میں تمہاری ذات میں ہم تمہیں دکھائیں گے تمہاری آنکھ کہے گی اللہ ہے تمہارا کان کہے گا اللہ ہے تمہارا دماغ کہے گا اللہ ہے تمہارا دل کہے گا اللہ ہے تمہارا پیر کہے گا اللہ ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے آسمان سے برسنے والی بارش کا ایک ایک قطرہ کہے گا اللہ کا جلوہ اللہ موجود ہے ہاں اڑنے والے پرندے جو اڑتے ہیں پر کو کھولتے ہیں پھر پھر سمیٹ لیتے ہیں وہ پرندے کہیں گے اللہ ہے وہ سورج ڈھلنے والا سورج اگنے والا وہ بھی کہتا ہے اللہ ہے سورج جب ڈھلتا ہے وہ بھی کہے گا اللہ ہے سورج ڈبتا ہے وہ بھی کہے گا اللہ ہے وہ سانپ کی فکار بھی کہے گی اللہ ہے وہ شیر کی دھار بھی کہے گی اللہ ہے وہ گندے پانی سے بندے والا انسان کبھی مرد کی شکل میں کبھی عورت کی شکل میں وہ بھی کہے گا اللہ موجود ہے ایسی آنکھ تو لے کر آؤ اللہ موجود ہے جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا یہ اللہ کی چاہت ہے میری اور آپ کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا بھائیو میری اور آپ کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے میں چاہوں سلیمان چاہے ابراہیم چاہے یعقوب چاہے خدیجہ چاہے فرعون چاہے ابو جہل چاہے نمرود چاہے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا چاہنے والا اللہ ہے وہ خیر چاہتا ہے تو خیر ہی ہوگی وہ شر چاہے گا جب خیر چاہے اس کو کوئی برائی نہیں کر سکتا وہ شر چاہے برائی کسی کی اس کو کوئی خیر نہیں کر سکتا دی میشا وہ دل میشا ہدایت دینے والا اللہ اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا گمراہ کرنے والا اللہ اسے تو ہدایت نہیں دے سکتا ہاں دنیا میں فرون بھی آئے آج کی حکومت آج کے گورنر کیا ہے ذلت ہی ذلت ہے ان کے کچھ کہنے پر احتجاج ہو جاتے ہیں جلد سے جلوس ہو جاتے ہیں وہ فرون تھا وہ بچوں کو ذبح کرنے والا ماں کے گود سے بچے کو چھین کر زبا کروانے والا فرعون اس کے مقابل میں کوئی احتجاج کرنے والا نہیں تھا اس کی حکومت اعلی زبردستی نمرود جو لوگوں کو سر کو پکڑ کر اپنے پیر پیر کے اوپر سجدہ کرانے والا ایسا جو سب کو کہنے والا میں ہی تمہارا رب ہوں میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ایسے بھی آئے دنیا میں آ کر ختم ہو گئے انتر کئی فعل رب کب آپ رمضات تل اللہ قرآن کھول کر دیکھ لیجیے پکل خدنا بدمبی امن ہم من اور سلنا علی حاصبا امن ہم من خدت حسیہ امن ہم من خسبنا بہل اور امن ہم من اغرقنا وما کان اللہ لیوزنوہم ولیکن کانو انفسهم یظلمون کسی کو ہم نے زمین میں دسا دیا کسی پر آگ کی بارش برسا دی کسی کو ہوا کے ذریعے سے ختم کر دیا اللہ کہتے ہیں وما کان اللہ لیظلمهم اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اگر ظلم کیا ہے تو انہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے آج بھی وہی اللہ موجود ہے اور قیامت تک بھی وہی اللہ اور قیامت میں بھی وہی اللہ ہوگا انصاف کرنے والا وہی اللہ ہوگا جس نے پچھلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا اللہ کی نافرمانی پر وہ اللہ موجود ہے اس کے بہترین نام ہے نا ہاں اللہ کے نام وہی اللہ اس کی صفات کو پڑھو اس کی ذات کو پڑھو اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے اور دوسرے ہے سب صفاتی نام ہے بعض روایت میں آتے اللہ کے چار ہزار نام ہے ایک ہزار تورات میں ایک ہزار زبور میں ایک ہزار انجیل میں اور ایک ہزار قرآن میں اور ایک ہزار اللہ نے اپنے پاس باقی رکھے ہیں بعض روایت میں آتا ہے اللہ کے وہ نام جو اللہ نے بتلا دیے ہیں بہت سارے وہ نام ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں بتلائے اللہ کے جو مشہور نام ہے جو صحیح روایتوں میں ہے وہ ننانوے نام ہے وجود ہے فرمایا اللہ کا ایک ذاتی نام ہے دوسرے اللہ کے صفاتی نام ہے صفاتی نام کو کہا جاتا ہے بے اخلاق اللہ ان کے صفاتی نام سے اپنے اخلاق کو مزین کرو اپنے اخلاق کو مزین کرو اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اس سے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو قرآن کریم میں دیکھو سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ ذاتی نام بھی ہے صفاتی نام بھی ہے لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس میں کبھی نہیں کہا اعوذ بالرحمن اعوذ بالرحیم اعوذ بخلا نہیں کہا اللہ نے اپنا ذاتی نام استعمال فرمایا کیوں شیطان میرا ذاتی دشمن ہے اس لیے میں نے ذاتی نام استعمال کیا ہے بقول ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب مولا مرشدی فرمایا کرتے تھے شیطان اللہ کا کتا ہے شیطان اللہ کا کتا ہے کسی کا مکان ہو اس کے گھر کے سامنے اس نے کتے کو پالا ہے اگر آپ جائیں گے کاٹ لیں گے آپ کیا کرتے ہیں پہلے مکان مالک سے کہتے ہیں مکان کے مالک سے کہتے ہیں بھائی کتے کو ہٹاؤ نا کتے کو ہٹاؤ میں آنا چاہتا ہوں گھر میں وہ کچھ الفاظ سے چو چو کرے گا کتا ایک طرف ہٹ جائے گا آپ گھر میں داخل ہو جائیں گے آرام سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی فرمایا کتا اللہ یہ کتا جو ہے یہ کتا شیطان جو ہے اللہ کا کتا دشمن ہے اگر تم ڈائریکٹ اس سے کوئی لڑائی کرو گے تمہیں کاٹ لے گا اللہ نے کہا تم مجھ سے کہو میں مالک میں مالک ہو اسی لیے ہمیں کہا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کا ذاتی نام لے لیا اللہ شیطان سے تمہاری حفاظت کر لے گا اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں غصہ آتا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر لو بہت سی بار کہا گیا غصہ آئے یا قرآن کی تلاوت کرو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کبھی وسوسے سے نہیں آئیں گے نماز شروع کر لو کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں وسوسے سے نہیں آئیں گے لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی عظیم پڑھ لو نماز میں بس بسے سے نہیں آئیں گے تو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ کے صفاتی نام ہے کبھی اللہ قرآن میں کہتا ہے پلید اللہ اللہ کا نام اللہ بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کبھی رحمان کہہ کر اللہ سے دعا کرو کبھی رحیم کہہ کر اللہ سے دعا کرو ایک مرتبہ ایک صاحب دعا کر رہے تھے یا ارحم یا الراحمین فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے او میرے صحابی تم نے ایسا نام لیا اللہ کا اب مانگو جو مانگنا ہے پر اللہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے تم جو مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا ایک مرتبہ صاحب کہہ رہے تھے یاد اللہ لی ولی کرام یادل جلا لی ولی کرام یادل جلا لی ولی کرام اللہ تیرا نام دل جلال بڑے کرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا فرمایا صحابی تو نے اللہ کا ایسا نام لیا ہے اب تو مانگ لے جو مانگنا ہے اللہ تمہیں دے دے گا اللہ تمہیں دے دے گا اللہ کے نام سے مانگے حدیث میں آتا ہے جنگلا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 الضار النافع النور الهادي البديع والباقي الوارث الرشيد يا حنان يا منان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ذلكم الله ربكم الحق ذالکم اللہ ربکم الحق یہ اللہ ہے جو سچا ہے دنیا جھوٹی ہے اللہ ایک ہی سچا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سامنے اللہ کا نام پڑھ مانگے اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے ماں عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ رہا نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ مجھے کچھ اللہ کے نام معلوم ہے میں اس کو پڑھتا ہوں اللہ میری دعائیں قبول کر لیتا ہے عائشہ صدی کا فرماتی ہے مجھے بتا دیجئے نا وہ نام تھا کہ میں بھی اللہ سے دعا کروں پر میں نہیں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا پھر کہا میرے جانے جیگر رسول اللہ بتا دیجئے نا تاکہ میں بھی دعائیں کروں اور میں نہیں بتاؤں گا عائشہ اگر میں بتا دوں گا تم سے دنیا مانگو گے اس لیے کہ نام ایسے ہیں اس سے مانگو گے تو اللہ تمہاری دعائیں ضرور قبول کر لیتا ہے پر میں بتانا ہی پڑے گا نہیں نہیں بتاؤں گا ام المؤمنین عائشہ کھڑی ہو گئی جا کر وزو کیا اور آ کر دو رکعت پڑی اور پھر اللہ کے ساتھ کہا اللہ انی اسلو کا بھی اس کر اللہ اب اسمک کر رحمانے اسمک الرحیم کر رہی اسما لك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اے الله تیرا نام اللہ ہے تیرا نام رحیم ہے تیرا نام رحمان ہے تیرے بہت سارے نام ہیں جو مجھے معلوم ہے تیرے بہت سارے نام ہیں جو مجھے معلوم نہیں ہے اللہ ان ناموں کے طفیل میں میں اپنی مغفرت کی دعائیں کرتی ہوں توبائیں مانگتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا اور مسکرا کر کہا او عائشہ او عائشہ یہی تو نام ہے جس سے میں اللہ سے مانگا کرتا ہوں اور اللہ میری دعائیں قبول کر لیتا ہے یہ اللہ ہے کون اللہ جس نے آسمان کو بنایا بغیر مثال کے ہمیں بلڈنگ بنانی ہوتی ہے کوئی پہلے سے پلاننگ دیکھتے ہیں بھائی ایسا بنانا ایسا بنانا ایسا بنانا اس کی ٹوائلٹ ایسی ہو یہ روم ایسا ہو اس کا سٹنگ روم ایسا ہو یہ ایسا ہو یہ ایسا ہو اس کا باہر کا ایسا ہو ورندہ پیچھے کا ایسا ہو اللہ وہ ہے جس کے آسمان بنانے میں کوئی مثال نہیں زمین بنانے میں کوئی مثال نہیں پہاڑ بنانے میں کوئی مثال نہیں سمندر کے سمندر بنا دیے کوئی مثال نہیں سورج بنا دیا کوئی مثال نہیں چاند بنا دیا کوئی مثال نہیں ستارے بنا دیے کوئی مثال نہیں مجھے اور آپ کو بنا دیا دیکھو ہماری آنکھیں کتنی بہترین بنائی ای ہے اللہ کہہ رہا ہے یا ای ہل انسان یا ایل انسان ایک جگہ پر نا لقد خلق نل الانسان فی احسن تقویر بہترین انداز میں میں نے تجھے پیدا فرما دیا اور ایک جگہ فرمایا یا بنی آدم یا بنی آدم او آدم کے بندے وہ آدم کے آدم کے اولاد سن لے سن لے سن لے میں نے تجھے فضیلت دی ہے بر اور بہر میں فضیلت دی ہے اور پھر کہا یا ایہا الانسان انسان کبھی تو پسند بھی کھا لی وہ والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين تور کی قسم کھائی وہ تین کی قسم کھائی وہ حاضل برج الامین کی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی اور مئو جب تور کی قسم کھا لی اور پھر کہا چار چار قسم کھا کر کہتا ہے لقد خلق نر انسان فی احسن تقویب تجھے, تجھے میں نے کتنے بہترین انداز میں پیدا کیا تیرا چہرہ تو دیکھ تیری آنکھیں تو دیکھ تیرے کان کو دیکھ تیرا پورا ہولیا دیکھ لے وہ پھر انخوشی اپنا تم سرو تو کیوں نہیں دیکھتا اپنی ذات کو پھر اللہ کو ایک کیوں نہیں مانتا مانتا اللہ کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتا اللہ کو بھول کے بھاگتا کیوں ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں آتا ہاں ہاں میرا باپ ناراض ہو جائے جانبین سے ہوتا ہے بیٹا ناراض ہوتا ہے تو باپ بھی ناراض ہوتا ہے ماں ناراض ہوتی ہے بیٹی ناراض ہوتی ہے ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے دونوں طرف سے ناراضگی ہوتی ہے لیکن اللہ کا کلام دیکھیے نا یا انسان ماں غر رب کل کری ناراضگی تمہاری طرف سے ہے ان زکر تنی فلا کسی تنی پر میں اگر تم مجھے تو بھول جائے گا میں تو تجھے بھولنے والا نہیں ہو تو مجھے بھول جائے گا میں تجھے بھولنے والا نہیں میں تیرا انتظار کر رہا ہو جیسے بچہ بھٹک جائے کہیں نہ ملے چھوٹا بچہ پھر رات کے اندھیرے میں آ جائے ماں دوڑتی ہوئی دروازے پر جائے گی کھول دے گی آجا میرا لال آجا میرا لال تیرے انتظار میں تھا ارے ماں تو کہہ بھی سکتی ہے تانا بھی دے سکتی ہے میرا اللہ تانا نہیں دے سکتا نہیں دیتا وہ تو انتظار میں ہاں ہاں چالیس سال سے تیرے انتظار میں تھا پچاس سال سے تیرے انتظار میں تھا تو کہاں گیا تھا میرے سامنے نما اللہ تانا نہیں دیتا اس کا نام دیکھو نا یا ہنہ یا منان حنان کا کیا مطلب ہے وہ بغیر مانگے دیتا ہے اور امید سے زیادہ دیتا ہے میرے سامنے اگر ایک فقیر آ رہا ہے سامنے سے فقیر آ رہا ہے میں نے دیکھ لیا اس کا ہولیا فقیرانہ آنا ہے یہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے وہ مانگے اس سے پہلے میرے جیب سے بیس روپے نکال دیے اور اس کو دے دیا اور پھر علماء فرماتے ہیں آگے بڑی عجیب بات فرمایا اور مانگنے سے زیادہ دے دیا اس نے پانچ روپئے مانگے میں نے بیس روپئے دے دیے اللہ حنان ہے اب تم نے نیت کی ہے میں اس کے سامنے مانگنے کے لیے جاؤں اللہ کہہ رہے تو نے نیت کی ہے نیت کرتے ہی میں تیری امیدیں پوری کر دیتا ہوں اور اسی پر بس نہیں تیرا مانگنا تھوڑا ہوتا ہے میری ذات لامحدود ہے میں تمہیں بہت کچھ دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا یا اللہ مکہ مکرمہ میں سمرا عطا فرما فل فل فروٹ عطا فرما اللہ نے یہی نہیں کہا میں فروٹ دیتا ہوں یوجبا الیہ ہی سمرات کل سے تم نے صرف پھلوں کو مانگا ہے میں ہر چیز کو ہر چیز کو بھیجوں گا ساری پھل نہیں اس میں جو بھی آ گئی اس میں گیہوں بھی آ گئے اس میں باجرا بھی آ گیا سب کچھ آ گیا مکہ مکرمہ میں اللہ نے کہا ابراہیم تو نے اتنا مانگا میں نے کل شہ ہر چیز دے دی ابراہیم علیہ السلام السلام کے علاوہ اور ایک مثال لے لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی اللہ عمر زکنی شہادت سبیلی جال قبری فی برد رسول اے اللہ شہادت تا فرما اور تیرے نبی کے در پر مجھے مجھے قبر بھی عطا فرما مانگا تھا شہادت اللہ کہتا جاؤ لڑنے کے لیے باہر کہیں تمہاری شہادت ہو جاتی لیکن نہیں نہیں وضو کیا وضو کیا مسلح رسول پر تشریف لائے نماز میں کھڑے ہیں فیراک کر رہے ہیں پہلی رفاق میں دشمن نے ذبح کر دیا دشمن نے پیٹ میں کھنجر مار دیا کتنی بڑی شہادت مانگا صرف شہادت کو لیکن کتنی بڑی عطا فرمائی وضو بھی ہے نماز بھی ہے مسلم رسول بھی ہے قرآن بھی جاری ہے اتنی بڑی شہادت اللہ نے حضرت عمر کو عطا فرمائی اور پھر دوسری دعا کی وہ جال قبری فی بلد رسول نبی کا شہر مدینہ کیا کچھ کم ہے جنت البقی میں جہاں حضرت عثمان کو اور ایک دس ہزار صحابہ کو دفن کیا وہاں پر دفن کر دیا جاتا لیکن مانگنے سے زیادہ دیا فرمایا جنت البقی میں نہیں میرے نبی کے قدموں میں نے سنا دو یہ ہے منان منان جو ناراض ہو جائے پھر بھی خوش ہو آ جائے کچھ سالوں کے بعد پھر بھی کہ ہاں ہاں تیرے انتظار میں تھا آ میرے سامنے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں یہ ہے اللہ یہ ہے اللہ میں نے تمہیں اس لیے کہا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو بھول گئے نام یہاں سے لے رہے اللہ پوچھو نماز پڑھی فجر کی نہیں پڑھی ہے کی پڑی نہیں پڑی ہے اثر کی پڑی نہیں سود کا تھا ہاں، اگر اللہ یاد ہوتا و اللہ تم گنا نہ کرتے و اللہ تم گنا نہ کرتے و اللہ ہم گنا نہ کرتے و اللہ دنیا والے گنا نہ کرتے اس لیے اللہ نے قرآن قریب میں جگہ جگہ پر اپنے نام کو استعمال کروایا قرآن ایک سورت ہے سورت المجادلہ اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے ہر آیت میں لفظ اللہ ہے بعض آیت وہ ہیں جس میں دو دو مرتبہ ہے بعض آیت وہ ہیں جس میں چار چار مرتبہ لفظ اللہ ہے پاک آئے تھے وہ ہے جس میں پانچ مرتبہ لفظ اللہ ہے امام ابو حنیفہ امام اعظم اللہ اکبر کتنا بڑا امام ہے امام وقت ہے امام زمانہ ہے اور ان کی حکمتیں تو بڑی عجیب بڑی عجیب بہت ساری بہت ساری ایک مثال دیتا ہوں ایک مرتبہ ایک بڑا آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا واؤن واؤن بس اتنا ہی کہا واؤن اواوین حضرت نے فرمایا واوین واوین جانے لگا تو میں لاولا لاولا بس اتنا کہہ کر چلا گیا اتنا امام الجبل پہاڑ امام امام سمندر سے گویا اتنے بڑے بڑے امام وہاں موجود ہے امام ابو یوسف ہے امام محمد ہے امام ظفر ہے بڑے بڑے امام موجود ہے چالیس ہزار علماء موجود ہے اس کے سامنے بڑھے نے آ کر کہا واہ حضرت نے کہہ دیا اباوین پھر کا لا ولا بس آمین کہہ دیا جب چلا گیا امام ابو یوسف فرماتا تو سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے تھے سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہہ رہا تھا اور آپ نے کیا جواب دیا امام محمد کہہ رہے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا امام زفر جیسے کہہ رہے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے تھے نبی حضرت امام اعظم نے فرمایا واؤن وہ مجھے پوچھ رہا ہے اتحیات اللہ وسلوات و طیبات ایک اتحیات نبی علیہ السلام سے ایک بار سے مروی ہے دوسری اتحیات دو واؤ سے ہے جو ہم پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک للہ والسلوات واو ہے وہ طیبات دوسرا واو ہے تو میں نے اس کو واوین کہہ دیا واوین پہلا واو والا نہیں وہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی آج میں نے اس پہ مختصر جواب دیا اس نے کہا تھا واو نہ واوین میں نے کہا واوین پھر کہا لا لا کا کیا مطلب ہے کہا وہ مجھے دعا دے کر گیا لا شرقی یتیم والا گردیا تیرا علم صرف مشرق مغرب میں نہیں شمال جنوب کے اندر بھی جلا جائے یہ دعا دے کر گیا تو میں نے کہا امین ہے آمین ہے امام ابو حنیفا امام ابو حنیفا جس کو علم کی دنک آج تک بج رہا ہے جس کے فالوور اور اتباع کرنے والے کتنے ہیں وہی فرما رہے ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آنے کے بعد کہنے لگا حضرت میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہا کیوں تو روزانہ وہ ہانڈی چاٹتی رہتی ہے ہانڈی چاٹتی رہتی ہے تو میں نے اس سے کہا تھا اب ہانڈی چاٹے گی نا تجھے طلاق ہے پھر بھی وہ دو چار دن تو مارے گھبرا کے اس نے کہا طلاق ہو جائے گی ہانڈی کو چاٹتا بند کر دیا اب کیا کروں کہا طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوگی جا تمہاری بیوی کو لے کر آؤ بیوی کو لے کر آئے احمد پا رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ پوچھا آپ ہانڈی کس طرح چاٹتے تھے کہا ایک تو پتیلا اٹھا کر چاٹنا زبان سے اور ایک انگلی سے چاٹنا فرمایا تم نے انگلی چاٹی ہے پتیلا ہانڈی نہیں چاٹی طلاق نہیں ہوئی جاؤ بڑے ایک مرتبہ تشریف ایک آدمی ہے آئے بات فرمایا پوچھا مسئلہ کہ اگر نماز میں تحیات کے بعد چار رکعت والی نماز میں پہلی دو رکعت میں اللہ مسلی علی محمد تک پڑھ لے در شریف پڑھ لے نماز ہوگی کہ نہیں سجدہ سب ہو جائے گا پر میں ہاں سجدہ سب ہو جائے گا اگر اللہ پڑھ لیا نہیں ہوگا سلی آپ نہیں ہوگا اللہ آپ نہیں ہوگا لیکن محمد کا لفظ اگر زبان پر آ گیا تو آپ کو اخیر میں سجدہ سب کرنا پڑے گا امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ نے رات میں خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ارے ابو حنیفہ جی بات آدمی ہے مجھ پر دروت پر نے اس پر بھی سجدے صاحب کہہ دیا تم نے کیا بات ہے فرما اس لیے میں نے کہا حضرت جواب دے رہے ہیں خواب میں میں نے اس لیے واجب کیا کہ وہ غفلت سے پڑھ رہا تھا اگر اس کو یاد ہوتا تو وہ دور شریف نہ پڑھتا غفلت میں پڑھنے سے میں نے اس پر سجدے صاحب کو واجب کیا نبی علیہ السلام مسکرائے فرمایا تیرا جواب بہت بہترین ہے یہ امام ابو حنیفہ فرماتے لفظ اللہ لفظ اللہ اس میں آزم ہے اگر اللہ کہہ کر دعا کرے اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے حضرت نور علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نو علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں کیا دعا پڑھو اللہ نے فرمایا پڑھ لو بسم اللہ مجرے مرسا دو ہی لفظ ہے بسم اللہ ہمارے یہاں تو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ہے نا کیا ادا پڑھتے ہو آپ لوگ ایسا تو نہیں کرتے جیسے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا مجھے پریشانی ہے کرو یاسین پڑھتے رہنا وہ چلا گیا اب آیا ایک ہفتے کے بعد کہا کیا ہوا کہا پریشانی تو ویسی کہ ویسی ہے تم نے یاسین پڑھی ہاں کیسے پڑھی میں نے کیسے پڑھی تم یاسین یاسین یاسین یاسین ایسا نہیں ارے پوری یاسین پڑھنا تھا تو اب خالی بسم اللہ تو نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نو علیہ السلام کا زمانہ ہے اور یہ دعا دی جا رہی ہے طوفان کا زمانہ طوفان ہے بارش رک نہیں رہی رہی ہے نیچے سے پانی اوپر سے پانی اب یہ کشتی ہے جا رہی ہے اس کو بچانا ہے تو اللہ نے صرف اتنا کہہ دیا قرآن کریم ہے نا بسم اللہ مجرے اللہ کے نام سے چل اللہ کے نام سے رک جا اللہ کے نام سے چل اللہ کے نام سے رک جا امام وقت حضرت علامہ زیران الدین سیوٹی فرماتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں آدھی بسم اللہ پر اللہ نے طوفان سے حضرت نو علیہ السلام کو بچا لیا اگر تم پوری بسم اللہ الرحمن رحیم پر گے اللہ تمہاری ایمان کی کشتی میں بٹھا کر کے اوپر سے پار کریں گے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں گے اگر آپ کا ہر کام اللہ کے نام سے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا اللہ کے نام سے پینا اللہ کے نام سے اٹھے اللہ کے نام سے سوئے اللہ کے نام سے ہر کام اللہ کے نام سے ہو اللہ کی قسم اللہ ایمان کی کشتی میں بٹھا کر جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا جنت میں داخل کر دے گا حدیث میں آتا ہے امام مسلم اس حدیث کو نقل کیا لا تقوم کپور اللہ اللہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں گے اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں گے قیامت قائم نہیں ہوگی اس پر محدثین نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ اللہ جو ایک بہت بڑا فتنہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی اللہ اللہ کہے گا اللہ اس کے دلوں کی مصیبتوں کو دور کر دے گا اور اس کے دلوں میں اللہ سکون پتا فرما دے گا یہ ہے اللہ اللہ ہے ہاں سمجھ میں نہیں آتا ان تیس بھی رات ہے حرم شریف میں دیکھو امام حرم دعا کرتا ہے چھ لاکھ کا مجمع ہے پانچ لاکھ کا مجمع ہے اتنا بڑا مجمع ہے پوری دنیا میں لوگ احتکاب میں بیٹھے ہیں دعائیں کر رہے ہیں لیکن اللہ سن نہیں رہا ہے کہہ رہے بھائی یہ تو دنیا کی سازشیں ہیں نا اس لیے بم دھڑاکا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا چلو سمجھتے ہیں بم دھڑاکا ہوا یہ سازشوں کی وجہ سے ہے لیکن میں تمہیں پوچھتا ہوں اگر آسمان سے برف کا ٹونڈا گرا ایک سو ستائیس آدمی دب کر مر گئے ابھی ہمارے یہاں یو کے میں کتنی بڑی بارش ہوئی کتنے کتنے لوگوں کے مکان اور کتنے لوگ دب کر مر گئے کبھی زلزلہ آتا ہے تو یہ بھی سازش ہے یہ بھی سازش ہے زلزلہ کا آنا سیلاب کا آنا یہ بھی کوئی سازش ہے اسی طرح اوپر سے اتنے برف کا گرنا یہ بھی کوئی سازش ہے نہیں نہیں نہیں یہ کوئی سازش نہیں ہے میرا اللہ رٹ گیا ہے اللہ ناراض ہو گیا ہے اللہ ناراض ہو گیا ہے اسے منا لو اسے منا لو پنچانوے فیصد لوگ نماز نہیں پڑھتے پانچ فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں پانچ فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں جو ایک نماز ہے روزہ سال میں ایک بار ہے زکات سال میں ایک بار ہے حج زندگی میں ایک بار ہے واللہ نماز روزانہ ہے روزانہ ہے بقول حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرما اللہ کے رسول کو جب اللہ نے آسمان پر بلایا میرے نبی آ جاؤ تائف میں بڑی تکلیف ہوئی ہے آ جاؤ آ جاؤ میں تمہیں تسلی دینا چاہتا ہوں جب یہ اوپر پہنچے اللہ کی حضوری مل گئی اللہ کے سامنے چلے گئے اللہ کی حضوری مل گئی واپس آنے لگے اللہ تیری حضوری مل گئی میری امت کو حضوری کیسے ملے گی میری امت کو حضوری کیسے ملے گی تو اللہ نے فرمایا تمہاری امت کے لیے میں پچاس نمازیں دیتا ہوں وہ لے کر جاؤ انشاءاللہ تمہاری امت جب یہ نماز پڑھے گی وہ بعد میں کم کر دی گئی لیکن اگر یہ پانچ وقت کی نماز پڑے گی انہیں میری حضوری نصیب ہو جائے گی وہ نماز لینے کے لیے نہیں گئے تھے ورنہ نماز سے بڑا درجہ تو روزے کا بھی تھا روزے کا بھی تھا بقول حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرفلی صاحب تھانوی علیہ رحمہ فرماتے اجزی بھی روزہ میرے لیے ہے دوسری عبادت کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دلواؤں گا لیکن لیکن روزے کا ثواب میں دوں گا حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ کی ذات لامحدود ہے اس کا ثواب بھی لامحدود ہے روزے پر جس کا کوئی جس کی کوئی حد نہیں ہے تو روزے کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ روزہ روزہ لینے کے لیے آسمان پر کیوں نہیں بلایا نماز کے لیے کیوں بلایا اس کی وجہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے نقل فرمائی فرمایا اللہ کی حضوری نبی کو ملی تو نبی نے اپنی امت کو وہاں پر یاد کیا فرمایا میری امت کو اللہ کی حضوری کیسے ملے گی جاؤ یہ پانچ نمازیں لے جاؤ یہ پانچ نمازیں پڑھے گی انہیں اللہ کی حضوری مل جائے گی کہاں ہے آج بتاؤ نا پنچانوے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں میرا نبی نماز کوئی بھی پریشانی آتی چلے جاتے مسجد میں اللہ کے سامنے نماز پڑھتے حدیث میں آتا ہے ایک بار کھانا نہیں ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا تیسرا دن گزر گیا نکلے باہر پر میں عائشہ میں اللہ کے سامنے نماز پڑھنے جاتا ہوں ایک ستون کے پاس دو رکعت پڑی سلام پھیر دیا دوسرے ستون کے پاس جا کر دو رکعت پڑی سلام پھیر دیا تیسرے ستون کے پاس گئے سلام پھیر دیا سلام پھیر دیا دیکھا حضرت عثمان تشریف لائے فرما عائشہ ام المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے فرما وہ مسجد میں چلے گئے ہیں بھوک ہے پیٹ میں سکھانا نہیں اللہ سے مانگنے گئے ہوئے ہیں اللہ سے مانگنے گئے ہوئے ہیں اللہ سے مانگنے گئے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان جلدی جلدی گھر گئے جو تیار کھانا تھا وہ لے آئے اور اتنی بھر کر سامان بھی لے آئے جب نبی علیہ السلام مسجد سے تشریف لائے ام المؤمنین سے پوچھا یہ کھانا کون لایا یہ کھانا کون لایا یہ سامان کون لایا فرمایا عثمان لائے عثمان لائے آپ نے ہاتھ اٹھایا اللہ عثمان کی مغفرت فرما اللہ عثمان کی مغفرت فرما اللہ عثمان کی مغفرت فرما یہ اللہ نے قرآن میں کہا اگر پریشانی آ جائے اپنے دل کی پریشانی گھر کی پریشانی بچوں کی پریشانی اپنی جائیداد کی پریشانی کاروباری پریشانی کسی قسم کی پریشانی آ جائے میرے اللہ نے کھول کر کہہ دیا آؤ میرے سامنے میری حضوری میں آ جا سجدہ کر لے میں تمہیں دوں گا میرا اللہ ناراض ہو گیا کیوں ہم نہیں آتے ہم نہیں آتے ہم ایک وقت کی نماز پڑھ کر اللہ پر احسان جھٹلاتے ہیں ہم تھوڑا سا صدقہ دے کر اللہ پر احسان جتلاتے ہیں اس کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے آنا پڑے گا ایک وہ زمانہ وقت ہو گیا ایک آخری بات چلو چلو ایک وہ زمانہ تھا کہ صاحب زبان سے کہتے تھے اللہ آسمان سے بھیج دیتا تھا ہاں کام ہو گیا اب وہ زمانہ ہے ساری دنیا رو رہی ہے ساری دنیا پریشان ہے رو رہی ہے پھر بھی دیکھو دنیا کی حالات کیسے ہیں وجہ یہی ہے ہمارا اللہ کا لفظ یہاں رہ گیا دل میں نہیں اترا دل میں نہیں اترا اللہ دل میں اتر جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھے سے اور پیر کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بالوں تک آ جائے کہ میری آنکھوں سے میرے کان سے میرے دماغ سے میری زبان سے میرے ہاتھ سے میرے ہر اشارے سے وہ کام ہوگا جو میرے نبی علیہ صلاح کو سلام کا تھا اس طرح اگر زندگی گزر جائے گی اللہ کی قسم دنیا میں کامیابی فلا باب بھی کلا حق کی منہ رب کی قسم تیرے رب کی قسم کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ تیرے طریقے پر نہیں چلے گے معلوم ہوتا ہے اللہ نے نبی کے طریقے پر چلنے پر کامیابی رکھی ہے ورنہ پھر ناکامی ہی ناکامی ہے اللہ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے داوانا الحمد للہ رب العالمین اسماعیل بھائی مجھے دو تین ہفتے سے کہہ رہے تھے آپ لندن سے آئے ہیں ایک بیان ہو جائے بیان ہو جائے میرے پیچھے پڑے رہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کے اولادوں کو سب کو قبول فرمائے آپ سب کو اللہ قبول فرمائے واقع داوانا الحمد للہ رب العالمین